حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا پھر اپنے دو سفید و سیاہ رنگ کے ابلق مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں زبا فرمایا سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو نواسی